محترم حضرات میں اس پروگرام کے آخری خطیب فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفیظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کھانا تیاری کے ساتھ نیچے رکھا گیا ہے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں پروگرام کے اختتام تک آپ اس اجلاس میں شریک رہیں چونکہ بہت سارے لوگ کیا ہے کھانا کھانے کے بہانے نکل جاتے ہیں جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں اور بعد میں آپ کھانے کی سوچیں صحابہ اکرام مہینہ مہینہ کیا نہیں کھاتے تھے حضرت ابو حریرا بھوکے رہ کر کے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے اس لیے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 رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہو اجران وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ رواہ الترمیزی کی کتاب الاحکام امام ترمیزی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاحکام میں لائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے کوئی حکم لگانے والا حکم لگائے اور اجتہاد کے ذریعے وہ ثواب کو پہنچ گیا فجتہد فاصاب کوئی حکم لگانا تھا اس حکم کے لگانے سے پہلے اس نے اشتہاد کیا اور اشتہاد میں وہ ثواب کو پہنچ گیا اشتہاد صحیح ہو گیا فلح اجران تو اس کے لیے اللہ نے دو اجر رکھے دا حکم لگانے میں اس سے خطا کا سدور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاح اجر واحد اشتہاد میں غلطی ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوا بلکہ اسے ایک اجر اس کی محنت کا اس کے اجتہاد کا اس کی کاوش کا اس کی کوشش کا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے اجتہاد کون سا مقبول ہے اور کون سا مردود ہے اس سلسلے میں بھی ایک بنیادی بات آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے عصر کا تقاضا گزرتے ہوئے زمانے کا مقتضہ اور ایک ہے شریعت کا مقتضا تو اگر کوئی اجتہاد شریعت کے تقاضے کو اور اصر کے تقاضے کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دے عصر حاضر کے تقاضے اور شریعت کے تقاضے میں تطبیق پیدا کر دے تو ایسے اشتہاد کو ہم پسند کریں گے قبول کریں گے لیں گے گوارا کریں گے ہاں اگر اشتہاد کے ذریعے شریعت کا کوئی تقاضا پامال ہوتا ہے اور کوئی عصری تقاضا متصادم ہو جاتا ہے ٹکرا جاتا ہے شرعی تقاضے سے تو ہم ایسے اشتہاد کو رد کر دیں گے یہ اشتہاد مردود ہوگا ایک مثال میں دوں کہ شریعت کا تقاضا ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ شروع کیا جائے اور صبح صادق سے عجوب امساک کے پیش نظر امساک کیا جائے یہ ہے شریعت کا تقاضا عصری تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو تقریب ہے عید کا جو تہوار ہے وہ پورے عالم اسلام میں ایک ہو سارے مسلمانان عالم متحد ہو کر کے ایک دن عید منائیں تو اگر شرعی تقاضا متصادم نہیں ہو رہا ہے عصری تقاضے سے تو ہم کیوں نہ اس اشتہاد کو لے لیں جو ان دونوں تقاضوں کے درمیان تطبیق پیدا کرتا ہے تطبیق پیدا ہو سکتی ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے کہ آج ہیں آج پوری دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے ہمارے ایک شاعر دوست مالیگاؤں کے سلیم جہانگیر نے بڑی اچھی بات کہی ہے دورے جدید کی جو تیز رفتاری ہے جو ترقی ہے اس کو ایک شعر کے اندر سمویا ہے اس کہتا ہے نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے کیا نئی رت کا رتمس موسم نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے ہوا کی لے میں لمحہ بولتا ہے وہ خبر جو مہینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی تھی آج لمحوں میں وہ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتا ہے یعنی زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے احکام میں لچک پیدا ہوتی جاتی ہے احکام میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے سائنٹسٹ ماہر فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب طلوع ہوا اس سے پہلے کب نکلا تھا اور اب کب نکلے گا سمندری طوفانوں اور سونامی وغیرہ کی معلومات ہمیں پیشگی مل جاتی ہے ہمارا دور اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے لیکن یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے ہم مسلمانوں کا کہ نئے مسائل کے بارے میں ہمارا رویہ ہمیشہ آساتی رہا ہے جب لاؤڈ اسپیکر وجود میں آیا تو علماء نے فتوا دیا تھا کہ اس میں اذان دینا حرام ہے لیکن آج کون سی ایسی مسجد ہے جس کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر ازان نہیں ہوتی میرا جملہ یاد رکھیے کہ نئے مسائل کے باب میں ہمارا رویہ ہمیشہ تیری رہا ہے بہت خوبصورت جملہ ہے یاد رکھو اس ریل جب ایجاد ہو کر کے سامنے آئی تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فتوا دیا کہ یہ دابا کے حکم میں ہے چوپائے کے حکم میں ہے اور جب یہ چوپائے کے حکم میں ہے تو اس پر فرض نماز ادا نہیں کی جا سکتی آج فرض نماز لوگ ادا کرتے ہیں تبلیغی حضرات تو راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کس کو باتھ روم میں جانا ہے کس کو کیا تکلیف ہے کس کو کیا پریشانی ہے کیا لینا دینا ہے ان کو جبکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عبادت سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں تقدیم اور تاخیر کر دی جائے لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز ہی کے اندر پورا اسلام ہے آج بھی اگر باد اذان مغرب کوئی دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلے اہل حدیث عوام بھی اس سے مانوس نہیں تھے تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے تھے لیکن آج بھی ہنفی مساجد کے اندر تو تاجب کی نگاہوں سے دیکھا ہی جاتا ہے جبکہ صحابہ کرام اس پر عامل تھے ہر دو ازانوں کے درمیان وہ دو رکعت پڑھتے تھے پہلے رکو سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھا کر کے لوگ دعائیں قنوت پڑھتے تھے اور اب ثابت ہوا کہ قنوت وطر یہ رکو سے پہلے ہے اب تعجب کی کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے وہ اسی قبیل کا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یہ عرض کیا کہ نصوص و سریحہ دونوں طرف نہیں ہے اس بات کی طرف بھی نہیں اور نفی کی طرف بھی نہیں لیکن اشتہاد کے ذریعے اگر عصری تقاضے اور شرعی تقاضے میں مطابقت ہو جاتی ہے تطبیق پیدا ہو جاتی ہے تو پورے عالم اسلام کی ایک رویت پر اتفاق کیا جا سکتا ہے ایسا ممکن ہے جیسا کہ میں ابھی دلائل سے واضح کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک چیز کو بہت برا سمجھتے تھے وہ چیز کیا تھی اختلاف آج ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں یہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اختلاف اور فتنہ انہوں نے اختلاف اور فتنے کے حقیقی مفہوم کو سمجھا بھی ہے منہجی اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے جب منہجی اختلاف نہیں ہے عقیدے کا اختلاف نہیں ہے تو اس طریقے کے اختلافات تو صحاب کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے تو کیا اسے بھی اختلاف مضموم کہا جائے گا اس اختلاف کی تو اجازت آج بھی ہے جیسا کہ پہلے تھی اور یہ کہوں کہ اتحاد سے فتنہ برپا ہوتا ہے کہ افتراق اور انتشار سے ظاہر ہے کہ فتنے کا وجود انتشار اور افتراق سے پیدا ہوتا ہے نہ کہ اتحاد سے جو حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کی ایک ہی رویت ہونی چاہیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اتحاد کی یا انتشار اور افتراق کی کیا تمام مسلمانہ نے عالم کو متفق کرنا اور متحد کرنا یہ فتنہ ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اختلاف ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے رحمان کا فضل ہے یا نہیں ہے کیا اس میں اللہ کی رضا ہے رضا اللہ ہے اس میں یا رحمان کا فضل ہے یا نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ تمام مسلمانان عالم کو متحد اور متفق کرنے کے لیے ہو رہی ہیں سے فتنے سے تعبیر کیسے کیا جا سکتا ہے